ابو زناد نے بیان کیا ان سے نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو دنیا میں ہم سب آخری امت ہیں لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے صحیح بخاری نمبر سات ہزار چار سو پچانوے